چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ